حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا تلقین فرمائی اور فرمایا کہ علی جب بستر پر لیٹ جاؤ تو یوں مانگا کرو اور ایک روایت میں آتا ہے استے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود ابو داود کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں دعا مانگتے تھے جب بستر پر لیٹ جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ اعوذ بوجہ کل کریم اللہ میں آپ کے قابل صد احترام چہرے و کلیمات ماتی اور اللہ آپ کے مکمل کلام جتنا بھی تیرا کلام ہے خدایا اس کے ذریعے میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شر ہر اس چیز کے شر سے ما انتا خزم بناسیت ہی خدایا ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرے قبضے میں کون ہے جس کی پیشانی اور جس کی ذات اللہ کی گرفت سے باہر ہو اللہ انت تکشف شب اللہ اللہ ہی ہیں جو قرض کے بوجھ کو ختم کر دیتے ہیں بل مسما اور اللہ ہی ہیں جو گناہ کی عادت کو ختم کر دیتے ہیں انسان قرض کے بوجھ میں دب جاتا ہے گناہ کی بعض عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں کہ مدت العمر انسان ان سے جان نہیں چھڑا سکتا چاہتا ہے کہ گناہ کی عادت کو چھوڑ دے مگر طبیعت ماحول بعض ایسی شامل ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس گناہ کی عادت سے ہٹنا دشوار ہو جاتا ہے اللہ سے یوں دعا مانگے لیٹ کے کہ اللہ منت تکشف المغرم ولم اور اللہ آپ ہی ہیں جو قرض کے بوجھ سے اور گناہ کی عادت سے نجات دے دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اللہ اللہ ہزم و جندو کا اور اللہ آپ کے لشکر کو تو شکست نہیں ہوتی اللہ ملا یوزم جندو کا اور اللہ آپ کے لشکر کو تو شکست نہیں ہوتی ولا یخلف وعدو کا اور اللہ آپ کا جو وعدہ ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جاتی ولا جد من کل جد اور اللہ کسی بڑے سے بڑے شخص کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں آتی سبحان اکرب حمدے کا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا تلقین کی